ایک اور طریق سے حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث بیان فرماتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھ